سیدنا واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے حدیث نمبر پانچ سو پچپن مسند احمد